جزاک اللہ اب میں بغیر کسی مزید تاخیر کے کے اس پہلی فکری عنوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی معاشی اصلاحات پر گفتگو کے لیے دعوت دوں گا ہر دل عزیز عالم دین و محقق استاد جامع الرشید ڈائریکٹر کلیت الشریعہ پوسٹ گریجویشن کورس جو جامع الرشید میں ہو رہا ہے شریعہ trainer Dubai Islamic bank chief editor ماہنامہ ناؤ جو اس مہینے سے نوجوانوں کے لیے ایک نیا رسالہ شائع ہوا ہے جامع رشید سے مولانا سید عدنان کا خیل صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں مولانا سید عدنان کا خیل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب عزیزان گرامی دو چیزوں کا مجھے اس وقت پوری شدت کے ساتھ احساس ہے ایک موسم کی شدت اور آپ لوگ اس کیفیت کے اندر بیٹھے ہیں میں کافی دیر سے اس کو دیکھ رہا ہوں ایک شاید وقت کچھ ذرا زیادہ ہو گیا اس سے مجھے بہت مختصر وقت اپنی بات کہنی ہوگی نماز کا وقت بھی شاید اب قریب ہو اس کے بعد اور تیسرا ہمارے مخدوم اور میرے بزرگ برکت العصر ریحان عد الحند قطب الفتاف شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کانزلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عجل خلیفہ حضرت مولانا یا مدنی صاحب تشریف فرما ہیں اور جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے اس کی روایت آج تک یہی رہی ہے کہ میرے جیسے لوگ اگر ان کی مجلس کے اندر آئیں تو ان کا اگر جوتوں میں بھی جگہ مل جائے تو یہ ان کی سعادت ہے ان حضرات کے سامنے بیٹھ کر اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنا یہ ہماری روایت نہیں ہے مگر اس زمانے کی جو مختلف آفتیں ہمارے اوپر آئی ہیں اس میں سے شاید ایک آفت یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں بھی دیکھنا ہم سب کے نصیب میں تھا تو یہ بھی میرے اوپر مستقل ہے کہ الگ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ درست نہیں ہے جس مقصد کے لیے اس ادارے میں جو شریعہ کنسلٹینسی سروسز نے ہمیں بلایا ہے ان حضرات کے پیش نظر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں شاید یہ ہدف ہے کہ آج ہم معاشی سیاسی طور پر جن حالات سے گزر رہے ہیں جن مصائب کے شکار ہیں شاید اس کا سب سے اچھا اور بہترین حل ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مل سکتا ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کے اندر مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور جن مسائل اور مشکلات سے وہاں کے لوگ معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر معاشرتی طور پر اور مختلف حوالوں سے جن مسائل سے دوچار ہوئے تھے اس کی کافی مشابہت کافی مناسبت ہمارے موجودہ دور سے بھی ہے اس کے علاوہ اس موضوع کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جو شاید اگلی کسی نشست میں اگر موقع ملے تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اس تاریخ اپنے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دہرانے چلی ہے اور آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے بر صغیر کے اندر ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو بیرونی حملہ آوروں کی آمد ہوئی تھی اور تجارت کے روپ کے اندر بر صغیر کو جس طریقے سے تاخت و تاراج کیا گیا اور دولت ہندوستان جس طریقے سے لوٹی گئی جس کے اوپر آج بھی اگر کوئی دل والا مورخ لکھے تو اس کے قلم سے شاید الفاظ کی بجائے خون ٹپکیں کہ بر صغیر کے اندر دولت کا عالم کیا تھا یہاں کے لوگوں کی خوشحالی کا معیار کیا تھا سورت کے ایک تاجر عبد الغفور کا سرمایہ پوری ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ تھا اور بمبئی کے ایک تاجر کے پاس اتنا سرمایہ تھا جو بینک آف انگلینڈ کے اثاثے سے زیادہ اس کے پاس سرمایہ موجود تھا ایسے بر صغیر کے اندر لوگ اس زمانے کے اندر رہنے والے تھے ان کو کس طریقے کے ساتھ یہاں پر کس طریقے سے اس بر صغیر کو لوٹا گیا یہ تفصیل ہے آج ہمارے اس وقت دو ہزار دس کے موجودہ حالات پھر سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بیرونی حملہ آور مختلف شکلوں کے اندر اس ملک کی دولت کو اس ملک کے سرمایہ کو اس ملک کے اندر جو اثاثے موجود ہیں اس کے درپے ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ پھر کسی نشست میں گفتگو ہوگی آج تو جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادی تعلیمات خصوصاً مدینہ منورہ پہنچ کر جو جو روشن تعلیمات سامنے آئی ہیں اور جس کے نتائج بہت جلدی برآمد ہونا شروع ہو گئے آپ حضرات کو یہ بات شاید بخوبی معلوم ہوگی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے اندر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور آپ نے مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ فرمایا تو ان آخری زمانوں کے اندر جو لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے وہ یا تو حج کی نیت سے باہر سے آیا کرتے تھے اور یا پھر وہ تجارت کے لیے جو تجارتی میلے مکہ مکرمہ کے اندر لگا کرتے تھے جو بازار تھے اس کے لیے وہاں سے باہر سے لوگ آتے تھے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں کے اندر جایا کرتے تھے اور جا کر اپنی دعوت دیا کرتے تھے مورقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز لکھا ہے کہ سیدنا ابکر صدیق ساتھ ہوتے تھے وہ تعارف کرایا کرتے تھے اور چونکہ وہ انصاب کے بڑے ماہر تھے اس لیے قبائل کو جانتے تھے ان کی باہم رشتہ داریوں کو جانتے تھے ان کے رشتوں نعتوں کو جانتے تھے مکے کے ساتھ اگر ان کا کوئی تعلق رہا ہے تو اس کو جانتے تھے تو اس حوالے سے مزید ایک قربت پیدا کیا کرتے تھے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کیا کرتے تھے مدرک ابن منیب ایک بہت معروف راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد میرے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا کہ رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ وہ یقول کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے میں نے یہ دور دیکھا کہ آپ لوگوں کے اندر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ یقول یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کو کہنے کے لیے بھی کلیجا چاہیے اور کلیجا منہ کو آئے کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ فمین منتف الفی وجہ سننے والوں میں سے کچھ تو آپ کے منہ پر سوکھ دیا کرتے تھے ومین من ہسا تراب اور سننے والوں میں سے بعض آپ کے منہ پر مٹی ڈالا کرتے تھے وہ امین ہوں من سب بہ بعض تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے حتہ انتصف النہار یہاں تک یہ دن گزر جایا کرتا تھا پھر کہتے ہیں جب دن گزرتا میں دیکھتا کہ فاق بلت جاریت رہی مما ایک چھوٹی سی بچی وضیعت ات الوج بڑی خوبصورت اور پیاری سی بچی ایک پیالے کے اندر پانی لے کر آیا کرتی تھی اور آ کر آپ کا ہاتھ بھی دھلایا کرتی تھی آپ کا چہرہ بھی دھلایا کرتی تھی اور آپ اس وقت کہا کرتے تھے کہ یا بنئی اللہ علابی کا ولا دلہ یہ لوگ تیرے باپ کے اوپر نہ غالب آ سکتے ہیں نہ اس کو ذلیل کر سکتے ہیں کہتے میں نے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے جو آ کر ان کا منہ دھلاتی ہے کہا کہ زینب بن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ کی بیٹی زینب ہے جو کہ آتی ہے اور جب ان کے سارا دن اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے گزرتا ہے تو وہ آ کر اس کے بعد آپ کا امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی تاریخ کبیر کے اندر لکھا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دعوت دی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے ہم یہ بھی دیکھا کرتے ہیں کہ ادھر آپ بات کہہ رہے ہیں ادھر سے ابو لہب پیچھے سے آواز لگاتے ہیں کہ لا تسمعوا من حفین نہو مت سنو اس کی بات یہ جھوٹا ہے مت سنو اس کی بات یہ جھوٹا ہے یہاں تک کہ آپ کو دعوت دینا کر دیا آپ کے لیے بات کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا وہاں پر تب جو قبائل آئے تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے اسے اللہ ان علاقوں قریشن ربی کیا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے تم میں سے جو باہر سے آیا کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے کیونکہ قریش اب مجھے میرے رب کی کہ رسالت اور میرے رب کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے میں نے پوری کوشش کر لی دس سال کا عرصہ گزر گیا اب جو باہر سے قبائل آتے تھے ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ کو یہاں سے نکال کر لے جائے یہ تو مجھے میرے رب کا کا پیغام نہیں پہنچانے دیتے تو کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کے اوپر تو قریش کا داؤ چلا ہوا ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ آپ نے یہاں پر کون سے بھلے کام کر لیے جو ہم آپ کو وہاں لے جائیں یہاں پر بھی سارا معاشرہ آپ کی وجہ سے تنگ ہے اور یہ لوگ آپ کے بڑے اور بوڑھے آپ سے تنگ ہیں ہم کیسے آپ کو لے کر جائیں ان حالات کے اندر ایک مدینہ منورہ سے آنے والے اس وفد کی قسمت ایسی تھی جو چھ افراد کا پہلے وفد آیا اور اس نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا قدرت نے قسمت نے ان کی قسمت کے اندر یہ نعمت سرمدی لکھی ہوئی تھی کہ وہ لے کر جائیں گے ان کو چھ افراد گئے ان کے ساتھ مصحف ابن عمیر اور عبداللہ ابن مکتوم کو بعد میں بھیجا گیا انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر اوس اور حضرت کے اوپر محنت کی اس کے بعد پھر اگلے سال بارہ آئے بارہ میں بیٹھ کی اس کو بیت اقبا اولا کہتے ہیں یہ جو مینا کے قریب ایک مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں مینا کے رستے کے اندر ایک مسجد ہے وہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر یہ بارہ افراد آئے اور انہوں نے بیت کی یا بہتر اس کے بعد دوبارہ جو آئے انہوں نے آ کر بیتھ کی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ فرمایا بڑی ہمت اور بڑے حوصلے کی تقریر نے کی انصار نے اور یہ یہ کہا کہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا جو آپ پر حملہ کرے گا وہ گویا کہ ہم پر حملہ کرے گا اس طریقے سے اور اس ماحول کے اندر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ جب پہنچے تو اس کی تھوڑی سی صورتحال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہاں کے دو معروف قبائل کے انصار کے جس میں سے ایک کو اوس اور دوسرے کو خزرج کہتے ہیں اور یہ دونوں آپس کے اندر شدید لڑائی کی وجہ سے معاشی طور پر بالکل بدحال تھے اور مدینہ منورہ کی مارکیٹ اور اس کی اکانومی جو تھی وہ یہودیوں کے ہاتھ کے اندر تھی اور یہودی اس زمانے کے اندر بھی وہی کیا کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں کہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر ان کو دونوں کو سودی قرضے بھی دیے جائیں اور دونوں کو اپنا اسلحہ بھی بیچا جائے یہ کام یہودیوں کے ہاں بڑی بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا کہ لڑائی کے مواقع پیدا کیے جائیں اور اس کے بعد اپنا اسلحہ بھی یہ دونوں خریدیں گے ان سے اور سود کے اوپر قرضے بھی لیں گے اور ان دونوں کی جو اوسط خزرت کے قبائل تھے ان کی چونکہ معیشت اور گزر بسر جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہوتی تھی لڑائیوں کے اندر زراعت چل نہیں سکتی تو اس وجہ سے وہ بھی تباہ تھی ان حالات کے اندر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے دی کہ آپ اور مہاجرین مدینہ منورہ جائیں پہلے ان کی اپنی صورتحال یہ ہے اس حال کے اندر مہاجرین بھی وہاں پر پہنچ گئے اب تو ایک تو آبادی کا تناسب بگڑ گیا اس کے بعد وسائل وہی کے وہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے لوگ اس کے اوپر ان کا مزید اضافہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس صورتحال کو ہینڈل کیا اور جس طریقے سے وہاں پر جو انقلابی فیصلے فرمائے وہ اصل میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے موجودہ حالات کے اندر ایک تو خود آئے کتنے ٹوٹے دل کے ساتھ میں نے آپ کو دعوت کا منظر پیش کیا آپ خود بتائیں کہ ایک بندہ اپنے رب کا کلام اپنے رب کی دعوت پہنچانا چاہتا ہو اور اس کا چچا پیچھے سے آوازیں لگاتا ہو کہ اس کی بات مت سنو یہ جھوٹا ہے اس کی بات مت سنو یہ جھوٹا ہے اور اس اس کے جتنے معزز سردار ہیں وہ اس کے بارے میں لوگوں کو مختلف قسم کے پروپیگنڈے کریں کوئی کہے کہ یہ کذاب ہے کوئی کہے کہ یہ ساحر ہے جادوگر ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ کاہن ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو دوسرا رویہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ان حالات کے اندر بھی ان لاجمی کا مجسمہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جس طریقے سے تشریف لائے اور جو فیصلے فرمائے وہ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر مشکل صورتحال حال سے نبرد پر ہونے کے لیے کتنی زبردست اور قوی اور جاندار تعلیمات موجود ہیں اگر ہم ان اقدامات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں جو آپ نے آ کر فرمائے تو ایک آپ کی کچھ شارٹ ٹرم پلاننگ تھی اور ایک آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ تھی جو شارٹ ٹرم پلاننگ فوراً فرمائی اس میں ایک تو یہ کیا کہ ایک مسجد کا قیام مسجد بنے جو کہ ایک مرکز بھی ہوگی روحانیت کی جگہ بھی ہوگی نماز اور جمعہ بھی پڑھا جائے گا مشورے کی جگہ بھی ہوگی باہم اجتماعیت کی جگہ بھی ہوگی اور بے سہارا مہاجروں کا گھر بھی ہوگا ان کی تعلیم گاہ بھی ہوگی وہاں پر صفا کے لوگ پڑھیں گے بھی صحیح یہ سارے جو کثیر المقاصد ایک کام ہو سکتے تھے وہ اس مسجد کے اندر ممکن ہے اس سے سب سے پہلا کام جو مدینہ منورہ میں آ کر کیا گیا وہ مسجد کی تعمیر تھی اور واقع مسلمان اکٹھے ہو گئے اس کے نتیجے میں انصار اور مہاجرین بھی اور مسلمانوں کو ایک مرکز ہاتھ آ گیا دوسرا اہم ترین کام یہ فرمایا جو کہ شاید تاریخ انسانی کے اندر اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے جس کو ہم مواقع کے نام سے جانتے ہیں انہی اوس اور حضرت کے انصاریوں میں سے ایک ایک مہاجر کو اس کا بھائی بنایا اور صرف یہ نام کے بھائی نہیں تھے آپ حضرات نے بارہا یہ سیرت پڑی ہوگی کہ جس انداز سے انصار نے مہاجرین کو اپنایا اور جس طریقے سے ان کو اپنا بھائی بنایا کہ باقاعدہ اس زمانے کی ابتدا کے اندر وہ اس کے اوپر بالکل تیار اور اس کا عملی مظاہرہ ہوا کہ میراث جب تقسیم ہوگی تو پہلے اس مہاجر بھائی کو ملے گی اس کے بعد رشتہ داروں کو ملے گی پہلے اس کا حق سمجھا جائے گا وہ سمجھا کرتے تھے کچھ رشتے وہ ہیں جو خون نے بنائے ہیں اور یہ رشتہ وہ ہے جو رسول اللہ نے بنایا ہمارے لیے اس رشتے کی اہمیت اور تقدس اتنا ان کی نظر کے اندر موجود اور وہ واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ پیشکش کی کہ چونکہ صحابہ اسی طرح آ تھے اور ان کے ان کی بیویاں ساتھ نہیں آ سکی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو ہماری میری بیویوں میں سے کوئی پسند ہو تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں اپنے مہاجر بھائیوں کو یہاں تک ہی پیشکش انہوں نے کی اس کے نتیجے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر ایک اتحاد کا اور یکجہتی کا ماحول پیدا ہوا دوسرا مسئلہ یہودیوں کا تھا جو وہاں پر موجود ہے اور وہ بڑے پاورفل تھے بڑے انفلوئنشل تھے وہاں پر ان کا پوری مارکیٹ اکانومی کے اوپر قبضہ تھا اور یہ جو انصار تھے ان کا معاملہ ان کے ساتھ بڑے عزت اور احترام کا تھا کہتے تھے اہل کتاب ہیں اپنے جس بچے کو وقف کرنا چاہتے تھے یہودیوں کے یہاں بھیج دیا کرتے تھے کہ بچہ یہودیوں کی درجاؤں میں پڑھے گا کتاب اللہ پڑھے گا اس وجہ سے ان کے ساتھ ایک عزت اور احترام کا معاملہ بھی کرتے تھے اس کا بھی وہ کو فائدہ اٹھایا کرتے تھے ان کے ساتھ وہ مساق مدینہ جو در حقیقت انصار اور مہاجرین کے درمیان ہی ہوا ہے مگر ضمن اس کے اندر یہودیوں کے ساتھ بھی پورا معاہدہ موجود ہے وہ فرما کر ان کی ریشہ دبانی ان کی سازشوں سے بھی اس کو کو اس اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا اس کے بعد تیسرا بڑا مسئلہ منافقین تھے جو نہ یہودی تھے نہ انصاری تھے نہ مہاجر تھے منافقوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور وقتاً فوقتاً ایسے کام کرتے رہتے تھے جس سے مسلمانوں کے درمیان مسائل پیدا ہو ایک موقع کے اوپر مجھے کس واقعہ بیچ میں یاد آیا کہ صحابہ کرام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے بڑی سخت گرمی اور سخت دھوپ تھی اور پیدل ریگستان سے سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے رستے کے اندر پانی کے اوپر پڑاؤ ڈالا پانی پہ پڑاؤ ڈالا تو قطار لگ گئی پانی لینے کے لیے قطار لگی تو اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام یا ان کے ملازم تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے جو ظاہر مہاجر تھے اور ان کے ساتھ ایک انصاری بزرگ تھے جو بڑے صاحب حیثیت اور صاحب وقار تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اسی قطار کے اندر تو جب حضرت عمر کے غلام یہ ملازم کا نمبر آیا تو انہوں نے پانی پینے کے لیے یا لینے کے لیے آگے بڑھے تو ان سے پہلے پتہ نہیں کس وجہ سے ان انصاری نے بھی تجاوز فرمایا اور انہوں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا اس پانی کی جانب تو انہوں نے وہ بھی آخر غلام حضرت عمر فاروق کے تھے لائن توڑ کر کسی کا آنا کیسے برداشت کر سکتے تھے کوہنی ماری ان کو کہا کہ میرا نمبر ہے آپ کیسے آگے بڑھے انہوں نے وہ اس کوہنی سے گر گئے ان کے گرتے ہی انصار نوجوانوں کو بات بڑی بری لگی کہ ایک غلام ملازم آدمی نے ہمارے بزرگ کو کوہنی ماری اور وہ یہ ہو گیا تو وہ پانچ چھ نے اپنے غصے کا اظہار کیا مہاجر جو غلام تھا اس کے لوگوں نے کہا کہ کیا اس کو غریب سمجھ کر یا ملازم سمجھ کر آپ لوگ اس کے اوپر اتنے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے بھی پانچ چھ لوگ کھڑے ہو گئے اس تھوڑی سی ایک بالکل قدرتی اور فطری صورتحال جو معمولی سے ایک واقعہ بنا تھا اور بڑی سخت گرمی اور بہت سخت ایک سفر سے واپسی اور اور دوپہر کا وقت اور اس کے بعد پانی کا ایسا موقع جو چیز بن گئی عبداللہ ابن ابئی نے اس سے بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اور کھلاؤ ان لوگوں کو مہاجروں کو میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تمہارا ہی کھائیں گے اور تم پر ہی گرائیں گے اور کھلاؤ ان لوگوں کو یہ بات وہاں پر سن لی گئی ایک چھوٹے سے صحابی غالب زیاد ابن ارقم تھے انہوں نے یہ بات سن کر جا کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ آج سارا قصہ یوں ہوا اور ابئی ابن عبداللہ ابن ابئی نے یہ بات کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصار کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ایسی بات ہوئی انہوں نے کہا تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تھا وقتی طور پر اس کو صحیح کر دیا گیا لیکن آپ اس کو رہنے دیجیے چونکہ عبداللہ ابن ابئی کو تو ہمارا بادشاہ بننے کی امید تھی آپ کی آمد نے اس کی امیدوں کے اوپر بڑی خاک ڈالی ہے اس لیے اس کی طبیعت تھوڑی سی وہ رہتی ہے کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے ہیں جانے دیجیے یہ کریں اور ایسی کوئی بات اتنی زیادہ نہیں ہوئی جیسی بچے نے آپ کو بتائی ہے اور عبداللہ ابن ابئی کو پتا چلا تو آ کر بہت ناراض ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ آپ ایک آٹھ دس سال کے بچے کی بات مانتے ہیں میری بات نہیں مانتے ایسا ایسے میں نے کچھ کہا ہی نہیں بچہ جھوٹ بولتا ہے ایسی واقعہ ہوا نہیں دس سال کے بچے کی بات مانی جا رہی ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خیال آیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوں گے کہ میں نہ صرف جھوٹا ہوں بلکہ فتنا پرداز بھی ہوں فسادی بھی ہوں اور میں یہاں پر فساد برپا کرنا چاہتا ہوں ابھی لشکر تھوڑا آگے گیا تھا کہ آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں اور ان آیتوں کے اندر بتا دیا گیا کہ عبداللہ ابن ابئی نے کیا کہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور کان پکڑ کے کہا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا بچے کے کان نے صحیح سنا بچے کے کان نے صحیح سنا اس کے بعد وہ صحابی جب بھی حدیث روایت کرتے تھے تو کہا اپنا کان پکڑ کر یا کسی اور کان پر کہا کرتے تھے کہ اس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا بچے کے کان نے صحیح سنا تو یہ یہ حالات منافقین کے بھی اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو حضور اعضت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شارٹ ٹرم پلاننگ جو فوری اقدامات آپ نے کیے مسجد کی تعمیر کے بعد وہ مواخات کا وہ رشتہ ہے جو کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا گیا اور اس کے بعد جو مستقل چلنے والے کام تھے اس میں سب سے اہم اور سب سے تاریخی واقعہ وہ مساق مدینہ ہے جو اس موقع پر کیا گیا منافقین کے بارے میں ایک رویہ طے ہو گیا کہ جب تک منافق اپنے نفاق اور اپنے کفر کا باقاعدہ اظہار نہیں کرے گا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا منافق کو مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کو تمام ایک اسلامی حقوق جتنے بھی ہوتے ہیں انسان کے معاشرے کے اندر جو شہری حقوق ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے اس کو حاصل ہوں گے اس وجہ سے بہت سے منافقین باہر مسلمانوں کے ساتھ عام زندگی کے اندر ایک ہی طرح سے رہتے تھے اور مسجدوں میں بھی آتے تھے اور جماعتوں میں بھی آتے تھے اور بیٹھا بھی کرتے تھے اور چھپ کر پس پردہ پس پش تو سازشیں کر سکتے تھے مگر کھل کر سامنے آنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی تیسرا بڑا زبردست اقدام جو فرمایا وہ قریش کی جو معاشی شہرت تھی وہ رستہ جو شام کو جاتا ہے جو ساحلی پٹی کے اوپر سے ہوتا ہوا جاتا ہے جہاں سے قریش کے سامنے قافلوں کی آمد رفت ہوتی تھی آپ نے وہاں پر اپنے مسلح گشت کو بڑھا دیا جس کے نتیجے کے اندر وہاں سے بھی ان کی آمد رفت کے مسائل پیش آئے اسی کے نتیجے کے اندر غزوہ بدر بھی ہوا بعد میں جس سے باہر قریش کی معاشی شہرت کو اس کو کاٹ کر ان کے لیے وہاں پر ایسے مسائل پیدا کیے گئے جس کا جس کا فائدہ فتح مکہ کی صورت کے اندر بعد میں نکلا بیت المال کا نظام قائم کیا آ کر اور بیت المال کا تصور کیا مسلمانوں کو کہ ایک ایسی امین اور صالح قیادت کے ہاتھ کے اندر مسلمانوں کا اجتماعی مال ہوگا جو یتیموں کی جو بیواؤں کی جو کہ مظلوموں کی داد رسی کریں گے جو کہ رفاہی کام کرائیں گے جو اسٹیٹ کی ساری جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو پورا کریں گے جو جنگی خدمات کے لیے <coughs> مہیا فرمائیں گے اور اس کے اندر جو بیت المال کے جو امین ہیں جن کے ہاتھ میں ہے ان کا معاملہ بیت المال کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دن جس دن وہ خلیفت المسلمین بنے اس دن امت مسلمہ نے دیکھا کہ اس دن بھی اپنے کپڑے کپڑے جو بیچنے والے کپڑے اپنے کندھے پر لے کر رکھ کر بازار جا رہے ہیں عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں بازار جا رہا ہوں کپڑا بیچوں گا اور کہا کہ آپ اگر کپڑا خلیفہ ہو کر آپ بازار کے اندر بیٹھ کپڑا بیچیں گے امور مملکت کون سے لائے گا تو کہا کہ میرے میرے گھر والے کیا کریں گے کہ میں کپڑا نہیں بیچوں گا تو کہا کہ آپ کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کرتے ہیں خلیفت المسلمین کا وظیفہ مقرر کرنے کے اندر اتنا پس و پیش اور لہت تو لال سے کام لیا گیا ان کو اتنی خود ان کو اس کے اوپر اتنا اشکال تھا کہ ان کا اول خیال یہ تھا کہ مجھے خود تجارت ہی کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا چاہیے مگر ان کی خلافت کی ذمہ داریاں یقیناً اس کی متحمل نہیں تھی پانچواں اہم اقدام نظام زکوٰۃ کا قیام مالدار مسلمان دو تین قسم کے طبقات کر دیے گئے ایک بالکل غریب طبقہ ہے ایک بالکل مالدار طبقہ ہے اور ایک درمیانہ طبقہ ہے غریب طبقہ جو ہے وہ نہ دے گا نہ دے گا نہیں بلکہ لے گا جو درمیانہ طبقہ ہے نہ دے گا نہ لے گا اور جو مالدار طبقہ ہے وہ غریبوں کو دے گا ظاہر بات ہے درمیانے طبقے سے مراد وہ ہے جن کے پاس ضرورت کے بقدر صرف اپنے لیے ہے اور ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور فقیروں وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور غنی اور مالدار موجود ہیں اس سے باہم ایک آپس میں غریبوں اور مالداروں میں احترام مدت اور محبت کے رشتے قائم ہوئے غریبوں کو یہ خیال آیا کہ جتنا مالداروں کی دولت بڑھے گی اتنا ہمیں ملنے والا پیسہ بڑھے گا اتنی زکات بڑھے گی جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اتنا حصہ بڑھتا چلا جائے گا اس کے مال میں تو وہ مالداروں کے مال پر حسد نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کا مال بڑھنے کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید مال عطا فرمائے کہ اس کے مال جتنا اس کا مال بڑھتا ہے اتنا اس کی خیرات بڑھتی ہے اتنا اس کی زکات بڑھتی ہے اتنا غریبوں کے ساتھ اس کی ہمدردی دل جوئی اور اشک شوئی بڑھتی ہے چھٹا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو بڑا اہم تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو بازار پر اور منڈی پر یہودیوں کا قبضہ تھا ظلم و ستم معاشی سے سال کا بازار مکمل طور پر گرم اور یہودیوں کی جو طبیعت ہے سود جوا ذخیرہ اندوزی دھوکہ دہی منافقت فریب یہ وہاں کے بازار کا عام چلن تھا حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فحد علی سوکھ کی فر بل نب ہوئی وہ خط پہ برج خود آپ نے مسجد نبی کے مغربی طرف اپنے پاؤں سے نشان لگایا اور کہا کہ سب سے پہلے جو فیصلہ فرمایا اپنے آزاد بازار قائم کرنے کا کہ ہمارا اپنا بازار ہوگا فرمایا کہ ہاضا سو صحابہ سے فرمایا کہ یہ تمہارا بازار ہے اس میں کوئی تمہارے اوپر کمی بیشی اور زیادتی نہیں کرے گا اور کوئی تم سے اس کے اندر ظالمانہ ٹیکس وصول نہیں کرے گا یہودیوں کی اپنی بازاروں میں یہ بھی عادت تھی کہ وہ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے لوگوں سے غریب تاجروں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے تو آج کل کے حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکس ریبیٹ کا اعلان کیا کہ جو مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے بازار کے اندر آئے گا اور یہاں پر تجارت کرے گا اس سے فی الحال ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا